شرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس عبادت کے لیے ضروری ہوں اور اگر وہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اس عبادت کا وجود نہ ہو گویا کہ آپ نے وہ عبادت کی ہی نہیں وہ عمل آپ نے کیا ہی نہیں مثالوں سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے اب اگر کوئی آدمی بغیر وضو کی نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا اس نے گویا کہ نماز پڑھا ہی نہیں کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے پاک ہونا انسان کے لیے ٹھیک ہے ایسے ہی مان لیجئے نکاح کی بات یا نکاح کی مثال کہ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے لڑکی کا ولی اللہ کے سر صلی اللہ وسلم صلی اللہ نکاح اللہ بلین بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا اب لڑکی اگر وہ باقرہ ہے غیر شادی شدہ ہے تو اسے یاد لی جائے گی اور اس کی اجازت کیا ہوگی خاموشی اسے پوچھا جائے گا اگر وہ خاموش ہے اس کا مطلب یہ کہ اس رشتے سے وہ راضی ہے اور اگر وہ عورت وہ لڑکی متعلقہ ہے بیوہ ہے ٹھیک ہے یا اس نے کسی سے خلا لے لیا شادی اس کی ہوئی تھی لیکن اس نے خلا لے لیا تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کیا ہوگی اس کو زبان سے بولنا پڑے گا کہ میں اس رشتے سے راضی ہوں اس کے بعد ولی اس کا نکاح کرے گا تو لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے لڑکی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے ہے اللہ نکاح اللہ بھی بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا تو نکاح شرط ہے اے ولی یہ شرط ہے نکاح کے لیے اب اگر کوئی لڑکی جا کر کے ایسی نکاح کر لے اور اس کا ولی اس سے راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا جیسے بہت سارے عورتیں لڑکیاں ہمارے معاشرے میں آج کل کے دور میں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں کورٹ میں جا کر کے شادی کر لیتی ہیں ان کا جو ولی ہے راضی نہیں ہے باپ راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ کہتی صلاح نکاح اللہ بھی ولی بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ولی شرط ہے نکاح کے لیے اگر کوئی بغیر ولی کے نکاح کر لے گا وہ نکاح فاسد ہے نکاح اس نے کیا ہی نہیں ہے آپ نے بہت ساری حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ جو شرط ہوتا ہے نا وہ مطلب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو عمل اور عبادت بھی نہ پائی جائے یہ پہلی بات ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو شرط ہوتی ہے وہ عبادت سے پہلے کرنا پڑتا ہے عبادت سے پہلے جیسے وضو شرط ہے نماز کے لیے تو وضو آپ کب کرتے ہیں نماز کے اندر کرتے ہیں نماز سے پہلے پہلے کرتے ہیں ولی ہونا چاہیے نکاح سے پہلے ولی ریڈی ہونا چاہیے اس کی اجازت ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو عبادت انسان کرتا ہے اس سے پہلے شرطوں کو کیا جاتا ہے تو وضو کی شرطوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بغیر انسان کا وضو نہیں مانا جائے گا اگر وضو کر لیا تو اسی صورت میں اس کا وضو فاسد ہے اس کا وضو مکمل اس کا وضو ہی نہیں ہوا یہ شرطوں کا مطلب ہے ٹھیک ہے اردو کی تقریباً تین یا چار شرطیں ہیں لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دس شرطیں بیان کی ہیں اور اس میں انہوں نے جو عام شرطیں ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے عام شرطیں جو ہر عبادت کے لیے شرط ہوتی ہے لیکن ویسے اردو کی جو خاص فروت ہیں وہ تین یا چار ہی ہیں بس اسے زیادہ نہیں ہے لیکن یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام شرطیں بیان کی ہیں جو ہر عبادت کے لیے ضروری ہوتی ہیں اب وہ دس شرطیں ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں پہلی شرط انہوں نے بیان ہے اسلام اسلام ہر بات کے لیے شرط ہے نماز کے لیے بھی اسلام شرط ہے روزے کے لیے بھی شرط ہے حج کے لیے بھی شرط ہے صدقات و خیرات کے لیے بھی شرط ہے اس لیے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا دنیا میں اس کو فائدہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس کو کوئی غیر مسلم روزہ رکھتا ہے کوئی غیر مسلم نماز پڑھ لیا آج کل پڑھ لیتے ہیں لوگ نماز مسجدوں میں جا کر کے رواداری کے طور پر ٹھیک ہے تو یہ صورت میں نماز نہیں ہوتی ہے وہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے تو یہ عام شرط ہے ہر عبادت کے لیے شرط ہے کوئی غیر مسلم حج کر لے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا نہیں ہوگا کوئی غیر مسلم روزہ رکھ لے بہت سارے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے اسلام نہیں ان کے پاس مسلمان نہیں تو یہ عام شرط ہے یہ ہر بات کے لیے نمبر دو عقل عقل ہونا چاہیے اگر کوئی پاگل ہے مجنون ہے تو اس کے اوپر وضو نہیں اس کے اوپر نماز ہی نہیں ہے تو وضو کیسے کرے گا وہ تو یہ جو شرط یہ بھی عام ہے ہر بات کے لیے روزہ کے لیے نماز کے لیے حج کے لیے عقل کیا ہے یہ شرط ہے مجنون اور پاگل پر نماز نہیں فرض ہے روزہ نہیں فرض ہے ان پر حج نہیں فرض ہے ہاں زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر مجنون اور پاگل ہے کوئی اس کے پاس مال ہے تو اس کو زکات دینی پڑے گی کیونکہ مال جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہیں بندوں کا حق بھی ہے محتاجوں کا حق ہے فقیروں کا حق ہے اس لیے اس کو زکات دینی پڑے گی چاہے وہ پاگل ہو چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کو زکات دینی پڑے گی ٹھیک ہے لیکن اور عبادات کے لیے عقل شرط ہے تو دو شرطیں ہو گئیں نمبر تین تمیز تمیز کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کم سے کم سات سال کی عمر کو پہنچ جائے جب بچے کی عمر سات سال ہو جاتی ہے تو اس کو تمیز آ جاتی تمیز مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں فرق کرنا یا چیزوں کو یاد رکھنا سات سال کی اگر عمر ہے کوئی واقعہ پیش آتا ہے بچے سے آپ پوچھیں گے بتا دے گا اسے یاد رہتا ہے عام طور پر تو سات سال کی عمر یا تمیز کی عمر کہلاتی ہے اس لیے ہمارے نے کیا فرمایا جب بچے سات سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے ان کو مارو تو سات سال کا بچہ ہو گیا تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور جب نماز پڑھے گا تو اس کو وضو بھی کرایا جائے گا ہے کہ نہیں ہے تو یہ تیسری شرط ہوگی تمیز تمیز مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں میں فرق یا اسے باتیں یاد رہنے لگے باتیں اسے یاد رہنے لگے اس کو تمیز کی عمر کہا جاتا ہے چوتھی شرط کیا ہے نیت یہ بھی ہر بات کے لیے ضروری ہے نیت کیونکہ بغیر نیت کے کوئی بات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے ان نمل امال و بھی امال کا دار وقت نیتوں پر ہے اس لیے انسان کی نیت ہونی چاہیے انسان وضو کرتا ہے تو اس کی نیت ہو نماز پڑھنے کی کے لیے وضو کر رہا ہوں پاک ہونے کی نیت ہو اب آدمی گیا ہاتھ دھل لیا منہ دھل لیا اور سر پر مسے کر لیا پاؤں دھل لیا اس لیے وضو ہو جائے گا اگر اس کی نیت نہیں بہت سارے لوگ گرمی سے آتے ہیں کام کر کے آتے ہیں ہاتھ پاؤں چہرہ سب اچھے سے دھل لیتے ہیں تو کیا ان کا وضو ہو جاتا ہے نہیں کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے ان کی نیت نہیں روزہ رکھنے یہ کیا نا وضو کرنے کی ان کی نیت کیا ہے صرف سستی دور کرنا اور جو ہے پسینہ وغیرہ ہے اس کو دور کرنا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے تو وہ وضو نہیں مانا جائے گا یا ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کو جو ہے خون ٹیسٹ کرانا ہے اس لیے آپ کو فاسٹنگ میں آنا ہے اب انسان خون ٹیسٹ کرانے کے جاتا ہے اور اس کی نیت روزہ رکھنے کے لیے نہیں ہے تو اس صورت میں کیا اس کا روزہ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا اس کی روزہ نہیں مانا جائے گا نیت ہونی چاہیے تو نیت یہ ضروری شرط ہے یہ لیکن نیت دل کے ارادے کا نام دل میں نیت ہو اردو کی زبان سے کہنا کیا ہے بدعت ہے یہ کسی بھی عبادت کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا دین کے اندر بدعت کہلاتا لہذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بدعت ہے یہ اور بدعت گمراہی ہوتی ہے ہر ایک کے لیے کسی کے لیے بھی نیت نہیں زبان سے عمرے کی نیت نہیں ہے وہ لبیک اللہ عمرتن کہنا وہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے نساب اللہ ابر کہہ کے نماز میں داخل ہوتے ہیں ایسے لبیک کے اللہ عمرتن یہ کیا ہے عمرے میں داخل ہونے کی دعا ہے آپ یہاں سے جاتے ہیں ٹوس یا جبیل سے تو بغیر نیت کے جاتے عمرہ کرنے نیت رہتی نا عمرہ کرنے کی ہاں نیت پہلے سے رہتی انسان کی آپ انڈیا سے آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں بنگلہ دیش سے آتے ہیں کسی اور ملک سے آتے ہیں نیت ہے انسان کو مرا کرنے کی حج کے لیے انسان آتا ہے پہلے سے تیاری کرتا ہے کہ بغیر نیت کے فارم بھرتا ہے بغیر نیت کے پاسپورٹ بنواتا نہیں نیت ہے اس کی لیکن کب آپ عمرے میں داخل ہوں گے جب آپ میقات پر پہنچ کر کے لبیک اللہ امرتن کہیں گے جیسے آپ اذان ہو گئی اردو کر رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کی نیت ہے لیکن نماز میں کب داخل ہوں گے جب مسجد میں قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہیں گے تب نماز میں داخل ہوں گے تو اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کی دعا ہے لبیک اللہ امرتن یہ عمرے میں داخل ہونے کی دعا یہ نیت نہیں ہے نیت انسان کی پہلے سے رہتی ہے ٹھیک ہے واضح بات ہوگی نا تو نیت دل کے ارادے کا نام زبان سے کہنا غلط ہے آپ طواف کریں زبان سے نہیں کہیں گے میں نیت کرتا ہوں سات مرتبہ چکر لگانے کے لیے طواف کا عمرے کا نہیں غلط ہے یہ آپ کے دل میں ہے کہ ہم طواف کر رہے ہیں اللہ کے لیے خلاص ہی کافی اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے نا اللہ نیتوں سے آگاہ اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے تو نیت دل کے ارادے کا نام یہ کتنی چیزیں ہو گئی چار چیزیں ہو گئی پانچویں چیز کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وضو کے تکمیل تک نیت کو برقرار رکھنا جب تک انسان وضو نہ کر لے اس وقت تک انسان کی نیت رہے کہ بھئی ہم وضو کر رہے ہیں پاک ہونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے چھٹی شرط انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ چیز جس سے انسان پر وضو واجب ہوا ہے اس چیز کو ختم کر دینا کیا کر دینا اس کو ختم کرنا مثال کے طور پر جیسے انسان پیشاب کر رہا ہے یا پیخانہ کر رہا ہے اب جب تک پیشاب نہیں ختم کرے گا پیخانہ ختم نہیں کر لے گا اس وقت تک وضو نہیں کر سکتا انسان ایسا نہیں کہ آدھا پیشاب کر کے وضو کرنا شروع کر دے آدھا پیخانہ کر کے وضو شروع کر دے یہ شیخ کا مقصد ہے کہنے کا حالانکہ بات نہیں ہوتی عام طور پر انسان پیشاب کرنے کے بعد ہی وضو کرتا ہے یا پیخانہ کرنے کے بعد وضو کرتا ہے لیکن انہوں نے ایک مسئلے کے طور بیان کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان ناپاکی کر رہا ہے اور اسی دوران وضو کرنا شروع کر دے تو ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ختم نہیں کر دے گا پیشاب مکمل کر لے پیخانہ مکمل کر لے یا اس کی نیند ہے مان لیجیے نیند میں ہے وہ اب نیند سے فارغ ہونے کے بعد ہی وضو کرے گا ایسا نہیں کہ آدھی نیند میں جا کر کے وضو کرنا شروع کر دے اب اس کو شور نہیں اس کو تمیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو نہیں مانا جائے گا کتنی چیزیں ہوگی چھ چیزیں ہوگی وہ استمجاؤ اب استجمار و قبل ہو یا اس سے پہلے کیا کرنا پیشاب یا پیخانہ کرنا اگر انسان پیشاب پیخانہ کرتا ہے تو اس کو صفائی کرنا ضروری ہے کہ نہیں استنجا کرنا ضروری ہے یا پانی نہیں ہے تو ڈھیلے سے ٹیسو سے رومال سے گندگی کو دور کرنا ضروری لیکن اگر انسان پیشاب پیخانہ نہیں کر رہا ہے تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان وضو کرنے سے پہلے جائے پیشاب کے راستے کو دھلے یا پیخانے کے راستے کو دھلے ادو کرنے سے پہلے کی ہوا خارج ہو گئی ہے پیخانے کے راستے کو دھل کر کے ادو کرے گا نہیں یہ غلو ہے دین کے اندر اگر پیشاب کریں گے تب آپ کے لیے جو ہے پانی استعمال کرنا ہے پیشاب کے راستے کو آپ کو دھلنا ہے یا ٹیشو استعمال کرنا ہے ڈھیلا استعمال کرنا مٹی استعمال کرنا لیکن اگر آپ نے پیشاب نہیں کیا ہے یا پیخانہ نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو اس جگہ کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا تو غلط کرتا ہی ہے کیا کرتا ہے غلط کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے سے آپ کو پیشاب سزا کرنا پیشاب یا پیخانہ کرنا تب اس کی صفائی آپ کے لیے ضروری اور آٹھویں شرط بتاتے ہیں کہ پانی کا پاک ہونا اور اس پانی کا آپ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت کا ہونا ٹھیک ہے پانی پاک ہوگا تب انسان کا وضو ہوگا یہ دیکھیے یہ وضو کی شرط ہے یہ پانی پاک ہونا چاہیے اگر پانی ناپاک ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا مٹی ناپاک ہے تو آپ کا تیمم ہوگا نہیں ہوگا تو پانی پاک ہونا چاہیے آپ حج کرنے جا رہے ہیں مال بھی پاک ہونا چاہیے اگر مال پاک نہیں ہے تو آپ کا حج نہیں ہوگا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں مال حرام کا ہے ناجائز مال ہے زکوٰۃ مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی صدقہ تو خیرات کر رہے ہیں خوب یتیموں کو دے رہے ہیں مدرسوں کو دے رہے ہیں بیواؤں کو دے رہے ہیں مال حرام کا ہے رشوت کا ہے سود کا ہے غبن کیا وہ مال ہے خیانت کا مال ہے چوری اور ڈکیتی کا مال ہے کچھ فائدہ ہوگا نہیں تو پاک ہونا چاہیے مال جیسے پانی پاک ہونا چاہیے اردو کے لیے ایسے انسان کے مال بھی پاک ہونا چاہیے یہ بات جو ہے صدقات اور خیرات کے لیے تو فرماتے ہیں کہ پانی پاک ہو اور وہ پانی آپ کے لیے مباح ہو جائے جو اس کا استعمال کرنا یہ نہیں کہ آپ چوری کر کے پانی لے آئے کسی دوسرے کا پانی اس کی اجازت کے بغیر آپ نے لے لیا نہیں جائے گا یہ آپ کا پانی ہے وہ یا ایسی جگہ ایسا پانی ہے جو سب کے لیے ہے جیسے مسجدوں میں امامات بنے رہتے ہیں اردو خانے ہیں سب کے لیے پانی ہو لیکن اگر آدمی کوئی پانی اپنے لیے خاص رکھا ہے اور آپ اس کو گھر سے لا کر کے اس کے بتائے بغیر اسے آپ وضو کر رہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی اس کے لیے خاص ہے وہ اس کا مالک ہے وہ پانی عام نہیں ہے کہ جس کو سارے لوگ استعمال کریں بات آ رہی نا تو یہ بھی شرط ہے یہ اور اس کے بعد آٹھویں نویں چیز کیا فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی وضو کی شرط میں سے کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں ہے جن کو آپ دھلتے ہیں اور وہ پانی کو چمڑے تک پہنچانے میں رکاوٹ ہو تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ ہم ہاتھ یہاں دھلتے ہیں نا جی۔ چہرہ دھلتے ہیں اور ٹکنے تک پاؤں دھلتے ہیں نا وضو کے اندر اب مان لیجئے کوئی ایسی چیز لگی ہوئی آپ کے ہاتھ میں جس کی وجہ سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا ہے تو پہلے آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا کبھی کبھی جیسے موم بتی ہوتی ہے آٹا ہوتا ہے یا پینٹ وغیرہ ہوتا ہے اوپر تہ جم جاتی ہے اب آدمی پانی وضو کرتا ہے تو پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا ہے اوپر ہی رہ جاتا ہے تو پہلے آپ کو اس کو صاف کرنا پڑے گا یا عورت مان لیجیے ناخن پالش لگاتی ہے ناخن پالش کچھ ایسی ہوتی ہے جو صرف کلر رہتا ہے تو اگر صرف کلر ہے تو پانی پہنچ جائے گا لیکن اگر تہ جم جاتی ہے تو پانی نہیں پہنچتا ہے وہ تہ پانی کو ناخن تک پہنچنے سے روک دیتی ہے تو پہلے اس کو کھڑچنا پڑے گا بات ہماری نا ناخن پالش استعمال کرنا غلط نہیں ہے حرام نہیں ہے یہ لیکن عورت اگر وضو کرنے کے بعد اس کو استعمال کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وضو سے پہلے استعمال کر لیا اور تہ جم گئی ہے پانی ناخن تک نہیں آئے گا تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ہوگا پورا پانی پہنچنا ضروری ہے اللہ کے سر کے اگر ایک سکے کے برابر بھی پانی نہیں پہنچائے تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا اور یہ پانچ دس انگلیاں ہیں دس انگلیوں کے ناخن کو ملاؤ گے کتنا بڑا ہو جائے گا ہاں؟ کئی سکے بن جائیں گے اور پاؤں کی انگلیاں دس بیس انگلیاں ہیں اگر بیسوں انگلیوں پانی نہیں پہنچے گا ناخن میں تو انسان کو اردو نہیں ہوگا بلکہ ایک ناخن میں بھی نہیں پہنچے گا تو اردو نہیں ہوگا تو اس لیے اگر ایسی پالش ہے جو تہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا اندر اور کیسے معلوم پڑے گا تہ لگی ہے جب آپ اس کو کھرچیں گے نا تو نکل جائے گا وہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا وہ نکل جائے گا جب نکل گیا تو آپ وضو کر لیجئے اور اگر نہیں نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کلر ہے وہ اگر صرف کلر ہے تو کلر کا کوئی مسئلہ جیسے مہندی مان لیجیے مہندی میں کلر آ جاتا ہے نا تو مہندی کی وجہ سے پانی نہیں رکتا ہے پانی آپ کے چمڑے کو پہنچ جاتا ہے پانی چمڑے کو پہنچ جاتا ہے اس میں تہ نہیں جمتی ہے اوپر سے الگ سے وہ صرف کلر ہو جاتا ہے آپ کا یہ ہاتھ مان لیجیے ٹھیک ہے جو عورتیں لگاتی ہیں مہندی عورتوں کی بات ہو رہی ہے مرد کے لیے نہیں ہے مہندی مرد جو ہے داڑھی میں لگا سکتا ہے بال میں لگا سکتا ہے لیکن ہاتھ وغیرہ میں زینت کے لگانا یہ مردوں کے لیے نہیں ہے یہ زینت عورتوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے پانی چمڑے تک نہیں پہنچتا تو آپ کو پہلے اس کو کھرچنا پڑے گا اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا یہ وضو کی خاص شرط ہے کتنی ہو گئی نو ہو گئی دسویں کیا بتایا انہوں نے وہ دخ وقت صلاح فی حق من حد سعودائم کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کو ہمیشہ ناپاکی رہتی ہے وہ گیس کا مریض ہے یا اس کے پیشاب کے راستے سے ہمیشہ پانی آتا رہتا ہے پیشاب آتا رہتا ہے پیشاب آتا رہتا ہے اس کو مان لیجیے یا اس طریقے سے کوئی عورت ہے اس کو استحادا کی بیماری ہے اور اس کی شرمگاہ سے خون نکلتا رہتا ہے یا بواسیر کی بیماری ہے بواسیر میں خون نکلتا رہتا نا تو ایسے لوگوں کیا کرنا ہے ایسے لوگ کب وضو کریں گے جب نماز کا وقت داخل ہوگا تب کریں گے نماز سے پہلے نہیں ٹھیک ہے نماز سے پہلے کریں گے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو نہیں کریں گے وہ کب کریں گے جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تب وضو کریں گے وہ جن کے پاس یہ بیماری ہے یہ شیخ نے یہاں پر بیان کیا ہے بیماری ان کے پاس ہے اور اس صورت میں مان لیجیے عصر کی نماز پڑھنا ہے اب وہ اثر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے وضو کر لیا اب وہ کتنی بار ان کو ہوا خارج ہوگی بہت بار خارج ہوگی تو اب کیا کریں گے یہ صحیح نہیں ان کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے جب نماز اثر کا وقت ہو جائے وضو کر لیں اب نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اب نماز میں داخل ہو جائے نماز پڑھیں اب اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کرے گا کیونکہ انسان کی مجبوری ہے فتح اللہ مستعتم اس اطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اللہ کے سر کی یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کے سر کا خود ارشاد ہے کہ جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس اطاعت بھر ان چیزوں پر عمل کرو لہذا اگر انسان کے پاس یہ بیماری ہے تو علاج کرے اور اگر مان لیجیے علاج کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو جب نماز کا وقت ہو جائے اس کے بعد وضو کرے اور پھر وہ نماز پڑھے اور اب نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہوگی یا پیشاب کے خطرے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا کیونکہ انسان کی مجبوری ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ تو یہ انہوں نے دس شرطیں بیان کی وضو کے تعلق سے تو اس میں جو اہم شرطیں وہ کیا ہے ایک تو انسان کی نیت ہونی چاہیے باقی کی اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی دوسری چیز یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے پانی پاک ہونا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ تمیز کی عمر بچہ سات سال کا کم سے کم ہو جائے یہ ہونا چاہیے یہ اس کی شرط ہے اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس صورت اس رکاوٹ کو دور کر دینا پہلے اس کے بعد وضو کرنا یہ چار شرطیں وضو کے تعلق سے ہے باقی اور جو شرطیں بیان کی انہوں نے وہ عام شرطیں ہیں یا مخصوص ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہمیشہ ناپاک رہتا ہے ہمیشہ ناپاک رہتا ہے اس کو ناپاکی رہتی جسے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا پیشاب کے راستے سے پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں تو یہ ناپاکی ہے تو یہ کب وضو کرے گا جب اس کا وقت داخل ہو جائے گا اس سے پہلے وضو نہیں کرے گا تو یہ خاص شرط ہوگی کچھ لوگوں کے لیے جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان لوگوں کے لیے شرط ہے یہ عام لوگوں کے لیے شرط نہیں ہے تو یہ دس شرطوں میں سے یہ چار شرطیں اہم ہیں جو اردو سے متعلق ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ اربلامین ہمیں دین کی سمجھتا فرمائے اور اللہ ہمیں نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھے امین صلی صلی علیہ محمد والا علیہ و صاحب جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ